مسلمان کا ڈنڈا مسلمان پر برسے گا مسلمان کی بندوق مسجد پہ فائرنگ کرے گی مسلمان کا ہتھ گولا مدرسے کے اوپر گرایا جائے گا مولوی کی گردن پر مسلمان کہلانے والا کوئی جدیدیا چھری چلائے گا اور کہے گا مولوی زمین پہ بوجھ ہے مولوی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے یہ عورتوں کو ننگا نہیں ناچنے دیتا یہ ماں بہن بیٹی کو بازار میں نہیں آنے دیتا یہ گانے نہیں سننے دیتا یہ میوزک موسیقی نہیں بجنے دیتا یہ ہمیں سود نہیں کھانے دیتا یہ ہمیں سور کا گوشت نہیں کھانے دیتا یہ ہمیں شراب نہیں پینے دیتا یہ ہمیں ننگے ہو کے بازاروں میں ناچنے نہیں دیتا یہ ہمیں انگریزوں سے کرنے نہیں دیتا یہ ہمیں یہودیوں کے سامنے سجدے کرنے نہیں دیتا یہ ہمیں عیسائیوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے نہیں دیتا مولوی کو ذبح کرو اسلام کے نام پہ ذبح کرو کہو تم کون سے مسلمان ہو میں بھی مسلمان ہوں میرا باپ مسلمان میرا دادا مسلمان کے جی بی آ گئی خفیہ ایجنسیاں آ گئی منافق ڈھونڈنا شروع ہوئے کہاں سے ملے منافق ببرک کارمل مل گیا انہیں نجیب اللہ مل گیا انہیں اس اسلامی نام کے لوگ مل گئے افغانستان کی سرزمین پہ اعلان جنگ ہو گیا منافقوں نے کہا یہاں روس کا نظام چلے گا مولوی نے کہا یہاں اللہ کا نظام چلے گا منافقوں نے کہا مدرسے بند کر دو مولوی نے کہا جان جا سکتی ہے مدرسہ نہیں جا سکتا منافق نے کہا مسجد بند کر دو یہاں کے لوڈ اسپیکر سے آنے والی آواز ہماری ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے مولوی نے کہا نہیں مسجد کی ہر اینٹ پہ اپنا بچہ بھی ذبح کرا دوں گا بیوی بھی قربان کر دوں گا بیٹوں کو بھی دے دوں گا یہ مسجد رب کی ہے رب کا مکان کوئی نہیں گرا سکتا رب کا گھر کوئی نہیں گرا سکتا مدرسہ رہے گا مسجد رہے گی سب کچھ رہے گا اور یہ سب کچھ رہنے کے لیے مولوی آج سے اعلان کر رہا ہے مدرسے کو چار دن کے لیے چھٹی آج سے میں مجاہد بن چکا ہوں